ارادہ کرتا ہوں وہ شخص اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مراد ہدایت بنتا ہے جب اللہ نے ارادہ کر لیا اس کی ہدایت کا تو وہ مراد ہدایت اور اللہ کے ارادے میں ہر ارادہ مراد آباد رہتا ہے اللہ کا کبھی ارادہ ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی صاحب قدرت ہے ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مراد تک نہ پہنچے لہذا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو یقیناً وہ ہدایت والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے یقیناً وہ ولی اللہ بن جاتا ہے اس کی ولایت میں ذرا بھی شبہ نہیں یہاں تک کہ اگر اس کا نفس و بھی ماحول سے متاثر ہو کر اپنا کچا پن کچا پن دکھائے اور پن دکھائے تو پن سے وہ نزول کرنے لگے اتر جائے کہ ہم کچھ نالاتی ہی کرتے رہیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بنانا چاہتا ہے تو وہ خود بھی نالائق نہیں بن سکتا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بنانا چاہے اور وہ نالائق بننے کے ارادے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کمزور معلوم ہوتا ہے اور ایسا عقیدہ کف رہے یہ کافر ہو جائے گا بتاؤ اللہ کا ارادہ زیادہ قوی ہے یا بندے کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو لائق بنا دوں اور یہ نالائق چاہتا ہے کہ میں نالائق ہی نالائق ہی رہوں تو کس کا ارادہ غالب ہوگا لہذا اللہ سے ارادہ ہدایت مانگوں یہی مانگو کہ اللہ ہم سب نالائقوں کے لیے آپ ارادہ فرمائیے کہ ہم لائق بن جائیں پھر یقیناً ہمارے لائق بننے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہوگا بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بدو گیا مدینہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے لائق اور ولی اللہ بنا دیں تو آپ کا نبی خوش ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کی نبی کا امتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہے حریص ہے اصلاح حال پر اور اگر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا گناہوں سے تو شیطان خوش ہوگا اور آپ کے نبی کو غم ہوگا نبی آپ کا دوست ہے شیطان آپ کا دشمن ہے آپ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دشمن شیطان کسی حقیر کو مت سمجھو بعض وقت دیہاتیوں سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑے بڑے اکابر آئے ہیں اور ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی لیکن ایک دیہاتی بزرگ آئے عرب کے بدو بدوی کہتے ہیں گاؤں والے انہوں نے کہا اتنا دو جملے میں تعزیت کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی تسلی نہیں ہوئی کسی اکابل بعض لوگ چھوٹوں سے کام ہو جاتا ہے مگر چھوٹوں کو اپنے کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے خود کا ایک علم تھا اس نے کہا آیا حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کو بلقیس کی سلطنت کی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں تو اس اس نے نے ایک پیغمبر کے علم غیب کی نفی کی اور قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل فرمایا تو یہ مسئلہ نہیں بن گیا کہ کسی کو علم غیب نہیں سوائے اللہ کے کیا خود بھی وہابی تھا اگر خود بھی وہاں تھا تو وہاں بھی بہت پرانے ہیں بھائی لائے الغیب اللہ اللہ فرماتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی علم غیر نہیں جانتا سرور عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے لوکن تو عالم لستخصر تو میرا الغیب اگر میں غیر جانتا تو خیر ہی خیر سمیٹ لیتا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا اونٹ کی اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا تو آپ تلاش میں پریشان نہ ہوتے صحابہ سب پریشان ہو رہے تھے اس کی تلاش میں نبی کیا کسی کی پریشانی دیکھ سکتا ہے اکیل بغیر رکھتے ہوئے یہ ہار وہاں چھپا ہے خود بھی پریشان اور صحابہ بھی پریشان اور یہاں تک کہ تعمیر کرنا پڑا بے ضرورت اگر مجبوری نہیں تھی تو تیمم کیسے جائز ہوتا صحابہ کا تیمم کی آیت میں گم ہونے سے تیمم کی آیت نازل ہوئی کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا اور سفر نہیں کیا جا سکا اگر نبی کو علم ہوتا کہ یہاں آرچ موجود ہے تو تیمم کیسے جائز ہوا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے مبارکباد پیش کی کہ آپ کی بیٹی کتنی قسمت والی ہے تو اس کی برکت سے قیامت تک کے لیے تعلیم کا مسئلہ نازل ہو اس کو کام نہیں بنے گا اپنے زور و بازو سے خوب غور سے سن لو اللہ زور سے نہیں ملتا زاری سے ملتا ہے اللہ طاقت سے نہیں ملتا بندگی اور آجزی سے ملتا ہے رونا شروع کرو کہ ہم نے بہت آزما لیا اپنے دست بازو یہ بازو میرے آزمائے ہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے رونا شروع کرو جدھر جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ ماں کا خون چھاتی کا دودھ سے کنورٹ اور ٹرانسفر ہوتا ہے دودھ میں تبدیل ہوتا ہے جب بندہ روتا ہے تو اللہ کا غضب غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور رونا اللہ کی یاد میں یا رونے والوں کی شکل بنانا اصل تو رونا ہی ہے لیکن کسی کا دل میں سختی آ جاتی ہے پھر اس کو رونا نصیب نہیں ہوتا تو یہ شریعت کا احسان ہے کہ نہ رونا ہے تو رونے والوں کی شکل بنا لو لے عید علم تبکوف کو رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو لیکن جب رونے کی تدبیر موجود ہے جب رونے کی ایک تدبیر بھی ہے وہ تدبیر کرو ایک عالم نے کابل شریف میں مجھ سے کہا کہ مجھے رونا نہیں آ رہا میں کیا کروں اور میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ یہاں بھی آ کر نہ رونا ہے جس کو کابل میں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں آپ کی قسمت خراب نہیں ہے آپ ملتظم پر جاؤ وہاں کچھ بندے پہلے سے رو رہے ہوں گے غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اپنی بگڑی بنا رہے ہوں گے اپنے اشک ندامت سے انشاءاللہ آپ کو ایسا رونا آئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے فوراً انہوں نے جا کر طواف کیا ساتھ چکر مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھی اور ملتظم پر جائے گئے وہاں کچھ لوگ پہلے سے رو رہے تھے جب رونے والوں کی صحبت ملی تو رونا گئے اور خوب روئے آ کر مجھے بہت زیادہ دعائیں دی میں نے کہا یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ایک ایک بڑے ڈائریکٹر تھے ہاں حج کے کئی سال پہلے کی بات ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنت کا راستہ کیا ہے میں نے کہا جنت کے قافلے میں داخل ہو جاؤ کہنے لگے جنت کا قافلہ کہاں ہے میں نے کہا جہاں صالحین اور اللہ والے رہتے ہیں لہذا رونے کا طریقہ جس کو ہے دل سخت ہو وہ آہزاری کرنے والوں کے ساتھ رہے جہاں دس آدمی رو رہے ہوں رونے کی وجہ بھی نہ معلوم ہو وہاں ایک منٹ بیٹھ جاؤ رونے لگو اور جہاں دس آدمی ہنس رہے ہوں ہنسنے کی وجہ بھی نہ معلوم ہو آپ کو خود ہی ہنسی آ جائے ہاں۔ ایک مشین ملتی ہے جس میں ہنسنے کا کیشٹ بھرا ہوتا ہے میں ڈپریشن اور اور ٹینشن کے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اس کو سنو تاکہ ہنستے رہو ہنستے رہو اور اللہ کی محبت میں پھنستے رہو ورنہ غم میں دھنستے رہو اور پھر آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤ وہ زمانہ گیا جب خون نکلوایا جاتا تھا خون چڑھوانے کا زمانہ گیا اب تھوڑا رو زیادہ دوستوں میں ہنسو بولو اور ایک سیب بھی کھاؤ دل کمزور نہ ہونے پائے ورنہ ڈپریشن عام ہو رہا ہے ٹینشن عام ہو رہا ہے خشکی بڑھ رہی ہے جس کو پاگل ہونا ہوگا آپ طبی بات سن لیں اختر سے اختر حکیم بھی ہے اور طبیب بھی ہے الحمد للہ جن لوگوں کا دماغ خراب ہوا ہے نیند کی کمی شروع ہوئی لہذا جب نیند میں کمی ہو ہوشیار ہو جاؤ اور انگریزی دواؤں سے نیند لانے کی کوشش مت کرو خانقاہ میں آ کر میر صاحب سے ایک نسخہ لکھوا لو ہیموپیتھک جو بے ضرر ہے چاہے تو ایک پاؤنڈ کی بوتل پوری پی جاؤ کوئی نقصان نہیں اور اور چاہو تو تیس خطرہ سوتے کپیلو پی مزے دار نارمل نیند آئے گی نیند کے لیے ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے ہدایت کی کہ چھ گھنٹہ عام لوگوں کے لیے آٹھ گھنٹہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ حقیق علمت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اور جب حضرت کو اچھی نیند آتی تھی گئی نیند مزیدار وہ ہے کہ نیند کا احساس نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اگر سونے والے کو یہ احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو نیند کہاں یہ تو اندر سے چالاک اوپر سے آگ بند کی ہوئی نیند وہ ہے کہ آپ کو بالکل ہوش اڑا دے ایسی فانی وہ شخص ہے کہتے ہیں ہم کتنا مٹ جائیں اس کا دو جواب ہے اتنا اللہ کے راستے میں اپنے کو مٹاؤ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے نمبر دو نفس کی بری خواہشات کو مٹا دو اور خون آرزو کر لو نمبر تین اتنا مٹاؤ کہ شریعت آپ کا مزاج ثانی بن جائے عادت ثانیہ طبیعت ثانیہ بن جائے کہ بغیر اللہ کی عبادت کی نیند ہی نہ آئے اور بغیر گناہ چھوڑے ہوئے نیند ہی نہ آئے تو حضرت حکیل امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب نیند اچھی آتی تھی گہری تو فرماتے تھے الحمدللہ غرق ہو کے نیند آئی غرق ہو کے غرق آئی ڈوب کے آئی بہت نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نو حکم سباتا ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبب آرام بنایا اس لیے میں طبیب کی کہتا ہوں کہ جب نیند میں کمی ہونے لگے فوراً اس کا فکر کرو ورنہ انجن بھسٹ ہو جائے گا اور صحت خراب ہو جائے گی خشکی بڑھ جائے گی مزاج خیر معتدل ہو جائے گا اور منہ سے نکلنے لگے گا برطانیہ میں ایک شہر ہے اس کا نام آل ہے میں نے کہا کہ آل فور کے وزن سے ملتا ہے تو صحبت کا یہ اثر ہے صالحین میں رہو گے انشاءاللہ ایک دن صالحین بن جاؤ گے اب کی محمد تھامی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مضمون پڑھا تھا سترہ سال کی عمر میں جب میں طبیہ کالج میں پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس زمانے کے کسی قریبی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتا اور وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا اور بار بار آنا اس ولی اللہ کے پاس اس کو سولہ آنا بنا دیتا ہے جب آتا ہے پہلے تو ایک آنا رہتا ہے لیکن بار بار آنا سے پھر دو آنا تین آنا چار آنا آخر میں سولہ آنا ہو جاتا ہے اور بازے سترہ بھی ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ پڑھی تھی سترہ ہی سال کی عمر میں کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دین کی مٹھاس چاہتے ہو تو عربی زبان پڑھ لو اسی وقت سے مجھے عربی کی توفیق ہو گئی ودیا کالج کا کورس بھی کرتا تھا شام کو آ کے عربی پڑھتا تھا شام کو آ کے عربی پڑھتا تھا تھوڑی سی دیر آدھا گھنٹہ بس مگر آہستہ آہستہ عربی سے مناسب ہو اسی وقت میں عالم نہیں تھا اس وقت حکیم تو ہو رہا تھا لیکن میں ایسے الفاظ بولتا تھا کہ علماء میرا منہ دیکھتے تھے ایک عالم سے میں نے کہا جناب کے مراغب کیا ہے مراغب مرغوب کی جمع مجھے تو دیکھنے لگے میں لغت بھی دیکھتا رہتا تھا اور چپے چپے یاد بھی کرتا تھا بعض لوگ کہتے ہیں عربی بہت مشکل ہے میں نے کہا چونکہ مومن کی زبان جنت میں عربی ہوگی تو عربی مشکل ہو ہی نہیں سکتی ہم مومن کا وطن جنت ہے بتاؤ مومن کا وطن جنت ہے اور وطن کی زبان اس کی فطری زبان ہوتی ہے تھوڑی سی محنت کر لو بس ان شاء اللہ سارا قرآن شریف سمجھنے لگو گے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہاں، روزانہ پڑھ لو بیس منٹ سال بھر کے بعد ان شاء اللہ آپ قرآن پاک سمجھنے لگیں گے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے ابا کی زبان سمجھنے کے لیے تو آپ پڑھو گے اور بیوی اگر کونسلیٹ عربی سعودیہ کے سفیر کی بیٹی آپ کو بیاہ دی جائے اور تھی اور رات کو آ کر کہے کیسا حل کا یا تو آپ کیا کہو گے صبح ہی قاعدہ آدمی کا لے کر دوڑو گے پڑوس کے کسی مولوی کے پاس اور کچھ بسکٹ بھی لے جاؤ کچھ ہدیہ تحفہ بھی کی گئی کہیں انکار نہ تو جب لیلا کی محبت میں عربی آسان ہو گئی تو مولا کی محبت میں عربی کیوں نہ آسان ہو اگر کسی عرب لڑکی سے شادی ہو جائے تو پھر آپ عربی پڑھو گے ابھی تو کیا وجہ ہے کہ کے لیے تو عربی آپ پر آسان ہو جائے اور مولا کے لیے عربی آسان ہو اور جن کا گھر خاص دینی ادارے کے قریب ہو ایک مصدر بھی روز یاد کر لو ایک مصدر خالی جیسے اشرب پینا شارب مانے پینے والا مشروب مانے جو چیز پی جائے تو آپ تیس دن میں تیس مصدر یاد ہو جائیں گے چلو چار جمعہ نکال دو تب بھی چھبیس خیر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا ہدایت کے دو معنی راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچا دینا پہلا مفہوم کو عربی میں کہتے ہیں اراعت الطریق راستہ دکھایا وہ ہے نیپا چورنگی اراعت الطریق راستہ دکھانا منزل کو دکھانا وہ منزل ہے آپ وہ فلاں صاحب کا گھر وہاں ہے سامنے دیکھو یہ اس کا نام عربی میں کیا ہے ہیرا الطریق اراحت الطریق اراحت مانے دکھانا رویت مانے دیکھنا اراحت مانے دکھانا راستے کو دکھا دینا اور دوسرا مفہوم ہے منزل تک پہنچانا اس کو عربی میں کہتے ہیں ایسال المطلوب عی سال وصل سے ہے وصل کا باب افال یوں سال تھا اصل میں واؤ کو یہاں سے تبدیل کیا ایسال مطلوب منزل تک پہنچانا تو مدرسہ ہم کو عالم منزل کرتا ہے منزل کا علم دیتا ہے کہ مغرب کی تین رکعت ہے اور فجر کی ایسے ہے اور فطرہ اتنا دینا چاہیے زکوٰۃ اتنی ہے اور نماز اشراق کا یہ طریقہ ہے لیکن اللہ والوں کی صحبت ہم کو بالغ منزل کرتی ہے وہ ہمیں درد دل دیتے ہیں کہ اس طرح مغرب پڑھی جائے گی سجدہ اس طرح کیا جائے گا یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ سجدہ دو کیوں ہے اور رکو ایک کیوں ہے اللہ شامی ابن عبدین لکھتے ہیں کہ سجدہ تو اس لیے رکھا اللہ نے تاکہ مومن ہمارا عاشق بندہ شیطان کو چیلنج کر سکے للکار سکے کہ ظالم جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں تو نے ایک سجدہ نہیں کیا میں دو سجدہ کروں گا اپنے مولا کو جلا کے خاک میں آستین کھینچ رہا ہوں جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں یہ شیطان کو جلانے کے لیے رغم شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سجدہ رکھا اور رکو ایک رکھا ورنہ سجدہ بھی ایک رکھتے یہ کتاب شامی نے لکھا ہے رغمت رغم شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تو نے میرے مولا کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں مانا ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور ہم ڈبل دو سجدہ کریں گے ہاں۔ جل کے خال اس کو جلا کے خاک کرنا ہے اللہ کے جلا کے خاتم کر دوں تو داغ نام نہیں اللہ سلامت جی۔ اسی لیے میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے اس میں کیا راز ہے شامی لکھتے ہیں کہ میت کے سر کے پاس میت کے پیر کے پاس امام کیوں نہیں کھڑا ہوتا تو یہی ہے بزرگ بیٹا ہوا ہے ولی اللہ ہے اس کے پیر کی طرف امام کھڑا ہو لیکن نہیں سینے کے سامنے امام کا کھڑا ہونے کا کیا راز ہے کہ سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے کلمہ ہے تو گویا امام واسطہ دیتا ہے اللہ کی رحمت کو کہ آپ اس کو بخش دیجیے کہ میں اس کے اس سینے کے سامنے ہوں جس میں دل ہے اور دل میں کلمہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اگر اس سے خطا بھی ہوگی تب بھی وہ مراد رہے گا بتا رہا ہوں کیوں توفیق توبہ اپ اپنا بچہ جب ہوتا ہے تو پیخانہ پھرتا ہے یا نہیں تو ماں اس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھما کر کے دیوار سے چھپکیلی کی طرح چپکا دیتی ہے یا نہلا دھلا کر پھر پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مراد بناتا ہے اپنا پیارا بناتا ہے اگر ان سے خطا بھی ہو جائے گی فتح اللہ علیہ صحابہ پیارے تھے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو توفیق توبہ دیتے ہیں آسمان سے تاکہ زمین پر توبہ کر لیں لے تو یہ اللہ کے پیار کی علامت ہے مفسرین ترجمہ اس کا لکھتے ہیں فتح اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ مہربانی فرمائی تو معلوم ہے جس کو توفیق توبہ نصیب ہو یہ اللہ کی مہربانی خدا پاک کی رحمت کی علامت ہے سبحان اللہ اور جو اپنے گناہ پر ڈٹا رہے تو سمجھ لو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق توبہ سے اور پیار سے محروم ہے غلازت و نجاست گٹر میں گرا ہوا ہے نکلتا ہی نہیں فتح اللہ علیہ تو جس کو جس جو توبہ کرتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دائرے محبوبیت سے اس کا ایگزٹ نہیں ہوگا محبوب ہو کے مرے گا اس لیے جہاں صدور خطا ہے وہاں توبہ کر کے صاحب عطا بھی ہو جاؤ ان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رہتا ہے اور محبوب رکھے گا و مزارہ مزارے کے اندر دو زمانہ عربی گرامر سے لازم ہے حال اور استقبال ان اللہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور محبوب رکھے گا توبہ کرنے والوں کو رکھتا ہے رکھے گا دو زمانہ ضروری ہے تو کس قدر امید اللہ کا ملائی نا امیدی کا تو کوئی گزر ہی نہیں ہے ہی نا امید کبھی مش نا امید نہ ہو سوئے تاریخی مرو خورشید ہاست اندھیروں کی طرف مت جاؤ بے شمار آفتاب ہے کو نومیدی مرو امید نا امیدی کی گلیوں میں بھی مت جاؤ بے شمار امیدیں ہیں سوئے تاریخی مرو خورشید اندھیروں کی طرف مت جاؤ بے شمار آفتاب اللہ کی رحمت کے موجود ہیں ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے ہم سے ہماری خطاؤں کو نہیں تھک سکتا کبھی خدا تعالیٰ سے نہیں سنو گے کہ اب ہم تو تھک گئے تم کو معاف کرتے کرتے تم جنازہ دفن کر لو گے اپنا گناہ کرتے کرتے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا سد بار اگر توبہ شکستی بازا اگر سینکڑوں دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ چکی تو بھی مت بھاگو اللہ سے پھر آؤ اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ فرما لے ہدایت کا دونوں طریقے سے اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے راستہ بھی دکھاتا ہے منزل تک بھی پہنچاتا ہے لیکن دونوں راستے کے سبق کے الگ الگ پیریڈ کے اور سبق کے الگ الگ مقامات ہیں مدرسہ ہم کو اراحت و کرتا ہے اور عالم منزل بناتا ہے عالم علم دیتا ہے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے اس طرح سے نماز روزہ علم لیکن منزل تک پہنچانے والے خان اور اللہ والے ہیں جو خود منزل تک پہنچے نہیں ہے وہ ہمیں منزل تک کیسے پہنچا سکتے ہیں جو خود منزل تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں حقی المت رحمت اللہ علیہ تھانوی حضرت ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے حج نہیں کیا ہے وہ جغرافیے میں جو پڑھا رہا ہے کعبہ شریف اور جدہ کیسے اترتے ہیں کعبہ شریف کا یوں طواف ملا مزلفہ عرفات میں یوں کیا جاتا ہے اور اس نے حج نہیں کیا اس کی تقریر کو نوٹ کر لو پھر اس حاجی کی اس پروفیسر کے پاس جاؤ جس نے حج کیا ہو آپ کو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوا کیونکہ یہ بالغ منزل ہو چکا ہے یہ کعبہ دیکھ چکا ہے مینا عرفات مزلفہ جا چکا ہے تو جو اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں ان سے علم منزل حاصل کر لو مگر منزل تک پہنچنا ہے تو جو منزل تک پہنچ چکے ہیں ان کی صحبت میں رہو ہاں، اب آپ کو فرق کیسے معلوم ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان کی گفتگو سے سمجھ آئیں گے کہ یہ شخص حج کر چکا ہے اس کی لد و لہجے سے اس کی گفتگو کی شیرینی سے اس کے درد دل سے اس کی کیفیت عاشقانہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ طواف کا مزہ لوٹ چکا ہے ہاں، ہاں، ایک وہ شخص جس نے کبھی کباب نہ کھایا ہو وہ کباب کی تعریف کر رہا اور ایک وہ جس نے کباب کھایا ہو دونوں میں کیا فرق ہوگا جس نے کبھی نہیں کھایا وہ تقریر کرے گا کباب کی خوب خوبیاں بیان کرے گا مگر اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا اور جو اور جو چٹپٹے کباب اڑا چکا ہے جب وہ تقریر کرے گا تو اس درمیان میں پانی بھی آتا رہے گا اور رومال سے پانی پوچھتا بھی رہے گا جیسے میں پوچھ رہا ہوں یہ فرق ہے میرے شیخ جب اللہ کا نام لیتے تھے ابتدائی تقریر میں آنسو نکل کر یہاں ٹھہر جاتا تھا اور وہ ایک گھنٹے تک تقریر ہو مگر وہ آنسو اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا تھا وہیں جمع رہتا تھا ان کی ابتدا ہم کو ہماری انتہا بھی نہیں پا سکتی اور اس آنسو نے اپنی جگہ بنا لی تھی ہم غور سے دیکھتے تھے آنسو چمک رہا ہے مگر نیچے نہیں گر رہا ہے یہ اللہ تعالی کے راہ کے آنسو ہیں جو خود رہنما ہوتے ہیں خدا کے راستے کے آنسو اللہ کی محبت کے آنسو اللہ کے خوف کے آنسو یہ خود پیر و مرشد ہوتے ہیں یہ رہنما منزل ہوتے ہیں شاعر کہتا ہے تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب کو تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب کو شیخ مانے بڈا شاب مانے جوان تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب کی ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پراب میں تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے قرآن پورا آپ میں یعنی اللہ کی محبت سے جو میرے آنسو آنکھوں میں تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی تھی اس لیے کوئی جوان بڈھا اس کتاب نہیں لا سکتا تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں آپ سب اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا طریق کا بھی المطلوب کا بھی علم منزل کا بھی اور بلوغ منزل کا بھی آپ ارادہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو ولی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ خود مرشد آپ کے گھر پہ ہی پہنچ سکتا ہے یہ بھی بتا رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مراد بناتا ہے تو راہبر خود دے دیتا ہے اب سنو سلطان نظام الدین حضرت سلطان نجم الدین کبرا کبرا کیوں ہے نجم الدین تو مذکر ہے عربی کا گرامر قاعدہ یہ ہے کہ نجم الدین جب مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آنی چاہیے مذکر موصوف کی صفت مونس نہیں آ سکتی یہاں کبرا مونس ہے میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے وہ ہے مونس اس کی صفت ہے یہ کیا مطلب نجم الدین حضرت شاہ مولانا نجم الدین صاحب مناظرہ کبرا یہ کبرا صفت ہے مناظرہ کی اور مناظرہ مونس ہے پائتانی سے اس کے اندر چھوٹی ہے صاحب مناظرہ کبرا ایک مناظرہ لڑے سے بہت بڑا مناظرہ یہ وہاں مناظرہ چھپا ہوا ہے یہ کبرا اس کی صفت ہے مولانا لوگ سمجھ رہے ہو دیکھو جو عالم ہے وہ ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نجم الدین کی صفت کبرا آ ہی نہیں سکتی کہ نجم الدین مذکر ہے صفت موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آنی چاہیے تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نجم الدین تو مذکر ہے مگر مناظرہ چھپا ہوا ہے صاحب مناظر کبرا تو مناظرے کی صفت ہے کبرا ان اب دیکھو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں روتے تھے کہ اللہ کہاں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان کیا پڑھ رہے تھے جنگل میں حافظ حافظ شیرازی رحمتہ اللہ علیہ جن کی دیوان حافظ مشہور ہے جنگل میں کیا پڑھ رہے تھے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں اے میرے پالنے والے عالم رب العالمین آپ کو کہاں انگوے کیسے پائیں گے کیا راستہ ہے آپ کے ملنے کا رویا کرتے تھے مگر رونے والے کو والا اللہ کو پا جاتا ہے رونے والا اللہ کو پا جاتا ہے جونپور میں ایک مشاعرہ تھا اس میں ایک نوجوان بچے نے طرح دی گئی تھی طرح کہتے ہیں جس پر وہ سب شاعر اپنا اپنا کلام لائے اس کی طرح کیا تھی کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر مجھے مصر طرح کیا تھا کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر مجھے سب شاعروں نے اپنا اپنا اس میں لگایا بند مگر ایک نوجوان لڑکے نے جو لگایا تو اس ظالم کو نظر لگ گئی تین دن کے بعد مر گیا مگر وہ مشرا کیسا تھا واقعی قابل نظر تھا وہ بھی کیسا تھا اے سہل سیلاب آ جائے میرے آسموں میں اے سہل اشک سہل مانی سالاب سیلاب اے سہل اشک تو ہی بہت دے ادھر مجھے اگر محبوب نہیں ملتا تو اتنا رونا نصیب ہو کہ رونے سے دریا بن جائے اور میں اس میں بہ کر کے اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں اس لیے جلال دین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے دریگا کتنے بڑے شیخ تھے حافظ شیرازی کی آہ اور رونے کی آواز اور شادم سے ہل گیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے سلطان الدین کبرا میرا ایک بندہ حافظ شیرازی ایک جنگل میں مجھے تلاش کر رہا ہے اور مجھ کو رو رہا ہے تو راہبر ہے مرشد ہے لیکن وہ میرا مراد ہے خالی مرید نہیں ہے میں نے اس کی ہدایت کا ارادہ کر لیا ہے لہذا مرشد تو پیر ہے راہبر جاؤ تم خود جاؤ اس کے پاس کیونکہ اسے پتہ نہیں علم مرشد اس کو نہیں مرشد کی منظر منازل سے بے خبر ہے لہذا ان کو بھیجا کہ تم اس جنگل میں جاؤ اور اس کے باپ کا یہ نام ہے اس کے باپ سے پتا کر لینا یہ خواب میں نظر آیا ان کو بس چل پڑے یہ ہے قسمت بعض مریدوں کی یہ قسمت ہے کہ مرشد ان کے ان کو تلاش کرتا ہے آہ یہ کیسا پیاسا ہے جس کو پانی تلاش کر رہا اس کی پیاس کا مقام تو دیکھو کہ کتنے بلند مقام یہ کیسا کیسی پیاس لگی پانی اس کو تلاش کر رہا ہے یہ کیسا مرید ہے کہ مرشد اس کو ڈھونڈ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سے منزل صاحب منزل پیر کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کو میرا راستہ بتاؤ آئے ابا کے پاس پوچھا آپ کے کتنے لڑکے ہیں باپ حافظ شیرازی کے باپ نے کہا میرے سات لڑکے ہیں چھ لڑکے ہیں کہا سب کو بلاؤ سب کو دیکھا تو جو خواب میں دیکھا تھا وہ ڈیزائن نہیں ملی جغرافیہ نہیں مل رہا ہے نقشے میں نقشے نقشے میں کے دماغ اس مطابق کسی کی تعمیر نہیں ہے فرمایا تمہارا کوئی لڑکا اور ہے چھ نہیں ہے تو ہنسے اچھا، اچھا، ساتواں جو لڑکا ہے اس کو میں لڑکا نہیں سمجھتا وہ نالائق نکل گیا ہے وہ جنگل میں روتا رہتا ہے وہ بزنس نہیں کرتا وہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا دنیا نہیں کماتا دنیا داری سے وہ پاگل ہو گیا ہے اور دنیا داری سے اس کو ذوق نہیں ہے وہ جنگل میں پتا نہیں کیا تلاش کرتا ہے فرمایا حافظ راضی کے پیر و مرشد سلطان نظر الدین قبرا رحمت اللہ علیہ نے مجھے اسی دیوانے کی تلاش ہے جس کو تو نالائق کہہ رہا ہے سب سے بہت لائق ہے جو اللہ کی تلاش میں ہو اس کو تو نالائق کہتا ہے نالائق کہیں کا تو خود نالائق ہے کہ ایک ولی اللہ کو تو کہہ رہا ہے یہ دنیا جو کما کے لا رہے ہیں ان کو تو سمجھتا ہے بتاؤ کدھر ہے جنگل کو بتایا اشارہ کیا جاؤ گا وہاں دیکھا تو ایک ایک مضبوط قسم کا آدمی رو رہا ہے اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان آج یہ پہلی دفعہ بیان کیا ہے ایک خاص بات کہ جو کباب کھا چکا ہے جب وہ تقریر کرے گا تو اس کے منہ میں پانی ہوگا اور پانی یوں پوچھے گا لہذا جو اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر جب تقریر کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ یہ بالغ منزل ہے خدا تک پہنچ چکا ہے کوئی اللہ والا خود نہیں کہتا دعویٰ نہیں کرتے اللہ والے کہ میں پہنچ گیا وہ تو اپنے کو مٹا کے رکھتے ہیں طالب منزل کی عقل بتاتی ہے کہ یہ بالغ منزل ہے طالب منزل کا دل گواہی دیتا ہے یہ بالغ منزل ہے منزل تک پہنچ چکا ہے اور منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے لاہور جو جا چکا ہے بار بار وہ سارے اسٹیشنوں سے باخبر ہوتا ہے وہ کوٹ اڈو بھی جانتا ہے اور مرید کے بھی جانتا ہے نواب شاہ بھی جانتا ہے آدم بھی جانتا ہے جتنے اسٹیشن کا علم ہوتا ہے تو جو اللہ تک پہنچے ہیں وہ اللہ کے راستے کے سارے مناظر سے باخبر ہوتے ہیں جس منزل میں آپ ہو گئے ہیں اس منزل سے آپ کو تلاش کر لے گا جس منزل کے کسی جنگل وادی میں آپ ہو گئے بٹک وہاں سے آپ کو اٹھا لے گا اور پھر پھر بڑی لائن پر لے آئے گا وہ دیکھتے ہی حافظ شیرازی نے جب اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے مرشد اور راہبر سے آنکھ ملی تو فوراً فرمایا آنا کی اللہ کے وہ بندے جو مٹی کو سونا کرتے ہیں آنا کی خاطر بنز اور کیمیا کنند وہ اللہ والے جو اپنی نظر سے مٹی کو سونا کر دیتے ہیں کیمیا ہے ان کی نگاہ کیمیا ہے مٹی کو سونا کرنے والی آیا بوت کیا یہ ہو سکتا ہے آیا بوت آنا کی خاطرہ نظر کیمیا کنن اللہ کے وہ بندے جو نظر سے کیمیا بناتے ہیں یعنی فاسق فاضر کو ولی اللہ بناتے ہیں خاک کو سونا کرتے ہیں آیا بدھ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر ہم پر ڈال دیں چشمے بما کنن کیا ممکن ایک نظر مجھے پر ڈال دیں فرمایا نظر کر دم نظر کر دم نظر کر دم کر دیا نظر مگر فرمایا حافظ شیراجی نے کہ گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی میں سلطان نجم الدین کے میں قدے کا خانتا کا ادنا گدا ہوں گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی ہے دنیا والوں میں نے ایک پیر و مرشد کی غلامی کی ہے مگر کیا ملا اس کو سن لو گدائے میں کہ وقت مستی بھی میں سلطان نظم الدین کبرا مرشد اور پیر کا ایک ادنا گدا ہوں لیکن مجھے وقت مستی دیکھو کہ میں کیا ہوں گدائے میں کدام لے کے وقت مستی بھی جب میں اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہوں پھر میری مقام کو تم اس وقت دیکھو میں کیا ہوں حکم بر ستارہ کنم کہ ناز بر فلک وہ حکم بر ستارہ کنم کہ میں آسمانوں پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکومت کرتا ہوں کہ حکم بر فلک ناز بر ستارہ کنم کہ میں آسمان پر حکم جاری کرتا ہوں اور ستارے پر ناز کرتا ہوں حکم ستاروں کو دیتا ہوں ناز ناز کی بر فلک وہ حکم بر ستارہ کنم سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بیٹھے گدلی سی رہے یہ سلطان بلخ ہے جو آج افغانستان میں ہے بلخ یہ ہمارے دادا ہمارے دادا کے رشتے دار ہیں ہم لوگ سلسلے تھانوی والے ہیں یہ ہمارے رشتے دار ہیں تارک سلطنت تاریخ سلطنت بلخ کا ہم سب رشتے دار ہیں حکیم الامت نے فرمایا کہ ہم لوگ انہیں کے خون سے ہیں ہمارا تو حضرت کا تو خون بھی ملتا تھا ہم ہم لوگ تو روحانی لحاظ سے سلطان ہیں مگر تو کا خون بھی ملتا تھا ہمارا سلسلہ نصب خاندان کا بھی ملتا ہے لیکن دریا کے کنارے گدڑی سی رہے ڈزلا سیلاب ہے ایک آدمی پل سے جھانک رہا تھا کہ گر گیا وہ اتنا زیادہ بیلنس اپنا قائم نہیں کر سکا اب بیلنس قائم نہ کرنے کی وجہ ہم سے نہ پوچھنا کہ اس کے جسم کے ساخت میں کیا بات تھی جب گر گیا گرنے لگا دریا میں تو بچ نہیں سکتا تھا دریا تاشا بہ رہا تھا سیلاب ہاتھی بھی بہ جاتا تو وہ بےچارہ کیا بچتا ان کے گدڑے سیتے سیتے نظر کے سامنے دیکھا کر جیسی وہ پل سے گرا سکنڈوں کی بات ہے یہ سکنڈوں میں یہ تباہ ہو جاتا سکنڈوں میں فوراً ان کے منہ سے نکلا سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے منہ سے یا اللہ کیا نکلا یا اللہ اسی وقت وہ بیچ میں پل اور دریا کے درمیان میں معلق ہو گیا نہ کوئی رسا ہے کوئی رسا نہیں مگر اس کا جسا معلق کوئی رسا نہیں ہے اس کا جسا معلق ہے بیٹھا ہوا فضا میں فضا میں معلق ہے اب جب لوگ دوڑے تو رسا اب رسا پکڑایا اس کے جسا کو نکالنے کے لیے اور رسا پکڑا جس کو پکڑ لو اوپر اٹھا لیا تو سلطان ابراہیم ندم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا وطیفہ پڑھ دیا یہ کرامت کیسے آئی فرمایا کہ جب میں نے اللہ کہا تھا تو دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا اور امام غزالی نے لکھا ہے اللہ اسم اعظم ہے آج اسمول اعظم ہو اللہ ان تقول اللہ فی قلبک سے اللہ ایسا اللہ نکلے کہ دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو وہی اللہ اسم اعظم بن گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ بات میرے دفعے بیان کر رہا ہوں کہ اگر سچی طلب ہو تو آپ خود آپ کو پیر اللہ بھیج دے گا مگر آپ منتظر نہ رہیں ناز کے ساتھ کہ ہمارے پاس آئے گا کیا دلیل ہے آپ کی طلب اس مقام کی ہے آپ ڈھونڈیے اب جیت بندگی اسی میں ہے کہ آپ ڈھونڈیے مرشد کو تلاش کیجیے اپنی مناسبت اور بلڈ گروپ ملائیے ہر ایک کے کہنے سے میری تعریف کسی کی تعریف کسی کی تعریف نہ آئیے ہاں۔ یہ وہ راستہ نہیں کہ نانی نے نے دیکھ دیکھ لیا لیا ہے ہے یہ کوئی عورت نہیں ہوتا مرشد کہ نانی اور بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجو مرشد مرد ہوتا ہے اس کو آپ خود دیکھو اس کی مجلس میں بیٹھو دو تین دفعہ اگر بلیک گروپ ملتا ہے انشاءاللہ شاء آپ کی روح منزل ارتقا پر پہنچ جائے گی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گی اور آپ کو ہر لمحے حیات میں بے شمار محسوس ہوگی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو رہے ہیں اور یہ شعر پڑھیں گے آپ اس مرشد کے لیے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا پہلے جاں پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا آپ زبان گے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا تو نے مجھ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مربی اول یعنی میں سولہ سال کا جب ہوا بالغ پندرہ سال میں تو مجھے یہ مربی مل گئے جو بڑے بڑے علماء کے پیر تھے ان کا شعر پیش کرتا ہوں اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں اگر ہیں آپ صادق مانے سچے اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں جو سچا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خود طلب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا میور اللہ فرمانے اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا ارادہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا نامراد کمزوروں کا ہوتا ہے اللہ تو صاحب قدرت ہے ہے ہے قاہرہ غالبہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے کس بندے کی ہدایت کا ارادہ کیا کیسے معلوم ہو علامت فرما رہے ہیں یشرا صدر اسلام اس کا سینہ میں اپنی فرما برداری کے لیے حوصلہ بلند کر دیتا ہوں اس کے حوصلے میں لومڑیت ختم ہو جاتی ہے اس اس اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے سن لو غور سے بات کو کے اندر لومڑیت نہیں رہتی شیرانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خالق کے شیر دل میں آ رہا ہے تو شیر کیا بیچتا ہے شیر کیا بیچتا ہے خالق کے شیر دل میں آ رہا ہے وہ لومڑی کیا کرے نفس کی نفس لومڑی کی دم پکڑ لیتا ہے اور کہتا اگر تم نے کسی حسین لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھا تو اے ایتی لومڑی نفس تیری دم اکھاڑ دوں گا اور تجھے کہنا پڑے گا کہ کسی پوچھ اکھاڑ والے سالک سے سے اور صوفی پالا پڑا پوچھ اکھاڑ معمولی سالک نہیں بھائی یہ تو میری دم پکڑ کو اکھاڑ لے گا ایک لومڑی نے دم ڈالا تھا ایک غلے کے برتن میں وہاں ایک لڑکا چھپا ہوا بیٹھا تھا وہ جنات کا گھر تھا وہ اس نے جلدی سے ایک دم اس کی پکڑ لیا اس کا باپ بھی اسی میں چھپا تھا اتاری جن کا گھر ہے ظالم جلدی سے چھوڑ دے ورنہ جن مار ڈالے گا اس کا بابا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں لڑکے تو ضدی ہوتے ہی ہیں یہاں تک کہ زور لگایا لومڑی نے دم ٹوٹ گئی دم ٹوٹ گئی اکھڑ گئی اور وہ بھگ سے گری اور جنات بھی تھا وہاں دونوں بھاگے اور جنات نے کہا تھا کہ میرے گھر میں وہ جو ہے مانس گنج خوشی ہوئی یعنی کچھ انسان آ گئے ہیں اس کو چلو تم نکالو میری بہن اس کو بہن بنایا ہوا تھا لومڑی کو کہا میری بہن میرے گھر میں مانس گنج ہے مانس گنج یعنی انسان گھس گئے ہیں اس نے کہا دیکھو خالی مانس گنج ہوتے تو میں علاج کر رہے وہ دم ہلا کر کے کچھ وظیفہ پڑ رہی تھی ان کو بھگانے کے لیے لیکن وہاں تو کچھ اکھاڑ بیٹھے ایسے یہ میرے پاور سے آؤٹ آف پاور ہے یہ کام آؤٹ آف پاور ہے تو ایسے ہی جب صوفی کو مضبوط دیکھتا ہے نفس تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی نفس کہتا ہے میں اب آؤٹ آف پاور ہوں پاور اس صوفی کی اس اللہ کے عاشق کی زیادہ ہے ماشاء ماشاء اللہ اللہ یشرا صدر اسلام اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں سر صدر کیا چیز ہے صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد نبوی جا کر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے تلاوت فرمائی فتح تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے کھلتا ہے آپ نے فرمایا ان نور جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے ان صدر تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نور میں طاقت ہے اللہ کا نور بہت ہی طاقتور چیز ہے وہ جس دل میں آتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے صحابہ نے پوچھا ان نور ایزا شرح سینا تو کھلنا معلوم ہو گیا لیکن سینا کھلنے کی علامت کیا ہے ہر آدمی کہہ سکتا ہے میرا سینا کھل گیا ایک ایک راجا نے ایک غریب سے کہا کہ میں تیرا دوست ہوں اور تو میرا دوست ہے اور میں تجھ سے کبھی کبھی ملا کروں گا وہ رونے لگا اس نے کہا حضور آپ میرے گھر آئیں گے تو میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے دروازہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں جھک کے داخل ہوتا ہوں آپ ہاتھی پر آؤ گی راجا پہلے زمانے میں انڈیا میں ہاتھی پر بیٹھ کے چلتے تھے تو میرا کیا حال ہوگا نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی رہے گی نہ من مانم نہ دل مانم نہ عالم اگر فردا بدی خوبی درائی اس خوبی سے ہاتھی پر جیسے آئے ہو اگر دوبارہ آئے تو میں تو نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی تو راجا ہنسا اس نے کہا میں جس غریب کو اپنا دوست بناتا ہوں اس کا جھونپڑی کو اتنی بڑی بلڈنگ میں تبدیل کرتا ہوں کنورٹ کرتا ہوں کہ جس سے میں میں ہاتھی کے اس میں داخل ہو جاؤں یہ میرے ذمے ہے جو دوست بناتا ہے تو دوست اس کی فکر بھی کرتا ہے میری دوستی جب تج سے ہو گئی تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تیرے جھونپڑے کو اتنا بڑا بنا دوں کہ میں ہاتھی آ سکوں اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہے سلیکٹ کرتا ہے انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا بڑا بناتا ہے کہ تعالیٰ میں اپنی تمام تجلیات اور امتصال عوامر اور نواحی اور گناہوں سے بچنے کی تمام پاور کے اس کو دے دیتا ہے یہ ہے یشرا صدر الاسلام اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اب کیا علامت ہے تین علامت ہے اس کی نمبر ایک سرور عالم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین علامت جس کو مل جائے سمجھ لو اس کا سینہ کھل گیا اللہ تعالیٰ کے ارادے ہدایت میں وہ مراد ہو گیا نمبر ایک التضافی اندار الغرور اس کو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ اچاٹ رہتا ہے اس دنیا کے جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل کا نعرہ کش رہتا ہے اور دھوکہ کیا چیز ہے جو پائیدار نہ ہو یا نہ دے جیسے جنازہ جب اترتا ہے تو کسی کاروبار فیکٹری مرسٹیز قالینیں موبائل اور حسین بیویاں یا تمام اس کے معشوق سب قبر میں جاتے ہیں نمبر ایک ایک وجہ تو یہ ہو گئی یہ وجہ معلوم دو کیا ہے کہ اگر بہرانے کے لیے تم نے کچھ حسینوں کو انتخاب کیا ہے تو اڑ گیا رنگ جب حسینوں کا میر اب دل کو کس سے بہلائے اڑ گیا رنگ جب حسینوں کا میر اب دل کو کس سے بہلائے یہ رنگ فخ ہونے والے سورج کے پجاریوں بارہ بجے کی سورج پر مت دل دو کیونکہ اثر کے بعد یہ ہو جائیں گے سورج کا رنگ پیلا ہو جائے گا اور پیلا ہونے کے بعد پیلا بھی نہیں ملے گا غروب ہو جائے گا اندھیرے میں آ جاؤ اللہ کا سورج حاصل کرو جو کبھی غروب نہیں ہوتا دل میں سورج اللہ کا درات میں اور زیادہ چمکتا ہے اللہ کے قرب کا سورج آدھی رات کے بعد اس میں روشنی بڑھ جاتی دھوکے کے گھر تین وجہ سے فرمایا نمبر ایک کہ ایک قلعے میں پانچ دریاؤں سے پانی آ رہا تھا بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اندر کوئی کنواں کھود لو کیونکہ یہ باہر کے دریا دشمن بادشاہ ان کو باندھ سکتا ہے مٹی ڈال سکتا ہے راستہ بند ہو جائے گا اس نے کہا رہے مولویوں کی باتیں ہیں چلو ملاؤں کی بات کا سایہ پڑ گیا تم پر آج تو ایس سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے دیکھ بیوقوف دل میں اس نے کہا بیوقوف ہے گا ایک دشمن بادشاہ کی سی آئی ٹی نے اطلاع کی کہ قلعے میں بادشاہ کے کنواں نہیں ہے پانی کا انتظام نہیں باہر سے پانی منگاتا ہے بادشاہ دشمن نے سب باندھ ڈال دیے اور پانی ختم ہو گیا خاندان سلطانیت سب ختم سب مر گئے پیاس سے معرومی فرماتے ہیں کہ پانچ دریاؤں سے جو تم عائش لے رہے ہو آنکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر زبان سے چک کر ناک سے سون کر ہاتھ سے چھو کر باسرا شامہ سامعہ ذائقہ لامسا یہ دریاؤں پر عزرائیل علیہ السلام موت سے چند منٹ اور چند گھنٹے پہلے وہ بے ہوشی موت کی تاریخ کر دیں گے پھر تمہارے دریا سب کے سب بند ہو جائیں گے اور باہر کی لذتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی بچوں کو دیکھو گے نظر نہ آئیں گے کباب کا ذائقہ کباب منہ میں ڈالا جائے گا مگر چکھ نہ سکو گے باتیں بچے کہیں گے ابو بولو نا کیسا مزاج ہے ابو سنتے ہی نہیں ہیں ہاتھ سے چھو گے کچھ محسوس نہیں ہوگا سارے پانچوں دریا ختم ایک دن ایسا آنے والا ہے اس کا نام موت کی غشی ہے جس پر اختر کا شعر ہے آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی آ کر قضا باہوش کو ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی ساری اسکیم اب چھت ڈالنا ہے اب لنٹر ڈالنا ہے فلانا پلاٹ خریدنا ہے فلانی موٹر لینی ہے سب ختم کس سے ختم آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی نمبر دو یہ پہلی مثال معرومی نے دی نمبر دو ایک شاہزادہ ایک بڈھی پر جادو کی وجہ سے عاشق ہو گئے اسی سال کی بڑھیا اور سولہ سال کی شاہزادی چاند کی طرح کہ اندھیرے میں ہو تو روشنی ہو جائے اس کو چھوڑ کے رات بھر ایک بڈھی کے پاس جاتا تھا اسی سال کی بڑھیا تھی بال سفید گال پچکے ہوئے وہ جادو کر دیا تھا تو جادو سے جادو سے خراب چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھی چیز خراب لگنے لگتی ہے کئی برس جب بچے نہیں ہوئے اس کی بیوی سے تو باپ نے کہا کہ میں دادا کب بنوں گا تمام بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں کو بلایا سب نے کہا اس پر جادو ہے یہ تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ایک بڈھی کے پاس جاتا ہے تو اس نے کہا جادو اتارو لیکن علامت کیا ہوگی کہ جادو اتر گیا ہے اللہ والوں نے بتایا جب جادو اتر جائے گا تب اپنی بیوی کو دیکھ کر روئے گا کہ آج تک میں نے کیوں ناقدری کی اور, اور بڑھیا کی طرف جانے سے روئے گا کہ میں اس بڑھی کے عشق میں کیوں پھنسا ہوا تھا دونوں جگہ روئے گا وہ بیوی کے پاس روئے گا ناشکری کے غم میں اور, اور بڈھی کے پاس جانے سے روئے گا کہ اپنی زندگی کے غارت گری کی وجہ سے کہ زندگی غارت کر دی میں تباہ کر دی اللہ والوں نے عمل کیا اور جادو اتر گیا اس کے بعد بڑھیا کے پاس بڑھیا کو دکھایا گیا بلا کر تو کہا ہاں سر پیٹنے لگا کہ میں نے زندگی کہاں تباہ کی اور اس شاہزادی کو دیکھ کر کہا آہ میں نے کیوں ناشکری کی ایسی پیاری صورت کو چھوڑ کر ہم کہاں معرومی فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر وی سی آر اور ٹی وی اور یہ تمام رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ایک دن رونا پڑے گا جب حقیقت کھل جائے گی تو اور جادو اتر جائے گا تو اللہ والوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہارا جادو اتر جائے اور تمہیں اللہ اور رسول پیارے لگنے لگے اور دنیا تمہیں بڈھی اسی سال کی لگنے لگے دو بات ہو گئی نمبر تین رومی فرماتے ہیں کہ ایک مگر مشق ہوتا ہے جس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے دیکھا اتنا بڑا منہ وہ بھوکا جب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے دریا کے کنارے لیٹ جاتا ہے چڑیا اس کے دانت میں خلا ہوتا ہے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں خلال کرنا جانتا نہیں گوشت سڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں چڑیا آ کے بیٹھتی ہیں خوب چہچاتی ہیں اس کے منہ کے اندر حالانکہ ان کو خبر نہیں کہ ہم موت کے منہ منہ میں میں ابھی یہ یہ یہ جو کھلا ہے آخر بند کر لے گا چڑیوں کو خبر نہیں نادان ہے بس بیٹھی ہوئی خوب چہچہ رہی واہ واہ کیا عمدہ کیڑے ہیں کیا عمدہ ٹیلی ویژن ہے کیا عمدہ وی سی آر ہے کیسی عمدہ کیڑیاں یہاں رقص و ناچ کر رہی ہیں اور اور, مگر مس خوش ہو رہا ہے اچھا خوب جمع ہو جاؤ خوب کھاؤ چہچہ ابھی ہم جب منہ بند کریں گے تب پتا چلے گا کہ تم کہاں پہنچ گئی بیس بیس چڑیا چڑیا ادھر ادھر دونوں سائڈ جب بھر گئی تو اس نے یوں منہ دیکھو میرے ہاتھ کی طرف یوں منہ سمیٹا اور سب چالیس چڑیا کو نکل گیا اللہ جب پیٹ میں پہنچ گئی تب چڑیوں نے آپس میں کہا یہ ہم کہاں آ گئے وہ ٹیٹیاں ہماری کہاں گئی وی سی آر اور میرے ناچو گانے کے تمام اسباب عیش کدھر چلے گئے معرومی اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتنے ہی بڑا بنگلہ بنا لو دو ہزار گز کا کتنے ہی ٹی وی وی سی آر دیکھ لو لیکن ایک مگرمش خبرستان میں صرف دو گز کا منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہا ہے زیادہ لمبی چوڑی نہیں دو گز بس آخر میں دو ہی گز ملے گا یہ ہے کے غروب اور اس کے بعد دوسری علامت صحابہ نے فرمائی آپ نے وہ انعام تو دار الخلو اور آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہو جیسے ویٹنگ روم میں مسافر ہوتے ہیں لیکن ریل کا انتظار کرتے ہیں ہم ایک ریل سے آئے ہیں اس کا نام پیدائش کی ریل ہے اور ایک ریل سے جانا ہے اس کا نام موت کی ریل ہے ہم انتظار اور پلیٹ فارم پر ہیں ہم پلیٹ فارم پر ویٹنگ روم میں موت کی پیدائش کی ریل سے آئے ہیں اور موت کی ریل سے جانا ہے اس کا نام کیا ہے علی نام القلو اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ ہمارا ہمیں ہم کو ڈپارچر ہونا ہے اور رن وے ڈپارچر پر ہم موجود ہیں نمبر تین الاستعداد للموت قبل نزول ہی موت کے آنے سے پہلے اپنی فائلیں روزہ نماز ہر زکات سب درست کر لو بقایا ادا کر لو فضائے عمری ادا کر لو زکات بقایا ادا کر لو صدقہ فطر نہ دیا ہو دے لو جتنے بھی کسی کے اوپر ظلم ہو گیا ہو اس سے معافی مانگ لو کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو وہ آج آ کر مجھ سے لے انتقام قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام خدا پاس مجھ کو خجالت نہ ہو بروز قیامت ندامت نہ ہو دعوانا رب العالمین اللہ تعالیٰ قبول کراشا اللہ ہم بالکل بھول گئے تھے بہت اہم خوشخبریاں ایک خوشخبریاں نہیں ایک خوشخبری دے رہا ہوں اس اتوار کو یعنی آج جمعہ ہے سنیچر کل ہے بس ایک دن کا فراق ہے اتوار کو سندھ بلو سوسائٹی گلستان جوہر بارہ نمبر میں جو میرا وہاں خانقاہ ہے جنگل میں منگل وہاں آپ لوگوں کو دین کی بات سنائی جائے گی مقصود میرا یہی ہے لیکن وہاں ناشتہ بھی ملے گا کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جس بندرگاہ پر لنگر نہیں ہوتا سب کوئی بحری جہاز وہاں لنگر انداز نہیں ہوتا ذرا انداز تو دیکھو یہ بیان انداز بیان جس بندر کا لنگر نہیں ہوتا کوئی بحری جہاز شپ جو ہے وہاں لنگر انداز نہیں ہوتا یہ ہے انداز بیان اختر کا اس درج حلاوت ہے میرے طرز بیان میں خود میری زبا اپنی زبا چوس رہی ہے جوس پینے والوں چوس رہی ہے تو آپ سب کو آپ سب کو وہاں دعوت دے رہا ہوں دعوت اللہ بھی ہے دعوت ال بھی ہے اور دعوت ال بھی ہے آج میں وہاں کل انشاءاللہ اجتماع بطن اور اجتماع باطن دونوں دونوں دریا ملا دوں گا انشاءاللہ شاء جمنا بھی ملے گا گنگا بھی ملے گا سنگم پہلے پہلے باطن تقریر دین ہوگی انشاءاللہ اشعار پڑھے جائیں گے میری تقریر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ناشتہ ملے گا اور وہی لنگر ہے تاکہ وہاں لنگر اندازی آسان ہو جائے آپ لوگوں کو خشک ملا کے پاس کہیں کوئی نہیں جاتا یہ بھی سن لو جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب سخی تھے سخاوت سخاوت نبیوں کے لیے لازم تھی اور بخل اور نبوت میں منافعات ہے تو ولایت میں اور بخل و کنجوسی میں بھی منافعات ہے اور فجر کے بعد فوراً چلنا ہے نماز فجر کے بعد بلا تاخیر آپ وہاں پہنچ جائیں جتنا دیر لگے گی اتنے ہی آکسیجن کا اسٹاک ہوگا ابھی ہمارے دوست کے تحت چار لاکھ خرچ ہوئے کراچی میں چار لاکھ ڈاکٹر تمام قلب کا اور خون کا تمام ٹیسٹ ہوئے آخر میں فیصلہ ہوا کہ آپ کو ہارٹ کی بیماری نہیں ہے آکسیجن کم ہو گئی تو چار لاکھ کا آکسیجن کا جو چار لاکھ کا وہاں ملے گا آپ کو اس میں سے ایک لاکھ آپ دے دیجیے گا چوتھائی بھی نہ دو گے چار لاکھ کا آکسیجن ملے گا وہاں لیکن یہ محل آپ کو ہنسانے کے لیے کچھ پیسہ ویسا نہیں چاہیے آپ سلامت سلامت رہو رہو رہو با تا کم نکال اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ ہاں؟ خواتین کا بھی انتظام ہے بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین کا اوپر انتظام ہے جہاں کسی مرد کا پہنچنا تو درکنار اس کا سایہ بھی نہیں پہنچے گا سخت شنی پردہ رہے گا اور اتنا مزہ آئے گا کہ ہاتھ سے بھول جاؤ گی صاف ستھری ہوا اللہ کی محبت کی آہذاری اور گرم بازاری ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا بھائی اب یہ جو ہے حق الحقیم کی بھانجی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے تھا اچانک اچانک کیا عمر تھی اچھا خیر اچانک انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اور ڈاکٹر قرار صاحب بہت بیمار ہیں ہمارے دوست یعنی سخت بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے اور انادیل بنت محمد افتخار کی صحت اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور ڈاکٹر محمد نبی منظر مرحوم ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے دعا اللہ تعالیٰ ان کی شبیر احمد صاحب کی بھی عادت پوری فرمائے یہ کیا ہے اچھا احمد غازی کی شادی ہے تاریخ مصطفیٰ کی بہن کے ساتھ محرض ہے اکیاون ہزار ہے اچھا والدہ محترمہ کی صحت میں سب کی دعا کرو اللہ ہم سب کی حاجت پوری فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجت کو پوری فرمائے تمام نیک ارادوں میں بامراد فرمائے اور